وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم میرے انتہائی معزز واجب الاحترام غیور مسلمان بھائیو دوستو دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیو اسی اجتماع کا ایک جزو جس کا ذکر آج حضرت عبیر محترم حافظ اللہ کے بیان میں بھی آپ نے سنا کہ مجاہد فی سبیل اللہ شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا طلحہ رشید رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور ان کی کتاب کی رونمائی کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس کا دورانیہ نماز اثر تک رہے گا تلاوت سے ابتدا کی ہے اور تلاوت کے بعد ذکر اللہ جو ہماری جماعت کی خصوصیات میں سے ہے آپ حضرات نے صبح کی مجلس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ذکر اور ابھی اس مجلس کی ابتدا میں بھی اس میں جلالہ لفظ اللہ کا ذکر کریں گے نہایت ذوق شوق اور توجہ کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ نام جو خود ایک نور ہے اللہ نور السماوات والارض کائنات کا نور ہے یہ کلمہ یہ لفظ یہ نام تو اس کو اس نیت سے اور اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ جس وقت آپ لفظ اللہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو یہ لفظ اللہ آپ کے زبان کے راستے سے آپ کے دل تک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور اتار رہا ہے اور جب لفظ ہو کا آپ ود کریں گے تو پھر آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے اندر کی جو اندر کے جو اندھیرے اور گناہوں کی جو غلازت اندر تھی اس کو نکال کر باہر کر رہا ہے تو اپنے دل کو منور کریں اور اندر کے اندھیروں کو اور اندر کی غلازت کو صاف کریں پوری توجہ کے ساتھ اپنے ارد گرد بالکل توجہ نہیں دینی اور پورے جوش جذبے کے ساتھ اور آواز کے ساتھ ہر ایک نے ذکر کرنا ہے خاموشی کے ساتھ نہیں آواز کے ساتھ اور اسی طرز میں کرنا ہے جس طرز میں حضرت امیر محترم نے آج صبح اپنے بیان میں کروایا تو سب حضرات شروع کر لیں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

اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے چونکہ یہ جلسہ ہمارے بہت ہی عزیز اور پیارے شہید محترم مولانا طلحہ شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر اور ان کی یاد میں منعقد کیا گیا تو اس جلسہ کے مہمان خصوصی بھی وہ خود ہیں جیسا کہ حضرت امیر محترم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کی ارواح کو اجازت دے دے کہ وہ آج ہم میں شریک ہو جائیں اور تقریباً یقین کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی اور وہ ہمارے ارد گرد یہاں کہیں موجود ہوں گے کیونکہ اس طرح کے اجتماعات میں شریک ہونا وہ پسند بھی کیا کرتے تھے خوش بھی ہوتے تھے تو اس جلسے کی ابتدا بھی خود انہی کی آواز میں انہی کی زبان سے کی جائے گی تو سب سے پہلے اس جلسے سے خطاب فرمائیں گے ہمارے پیارے محترم شہید حضرت مولانا طلح شہید رحمہ اللہ تعالی